شاید آپ بھی پریشان ہوں گے کہ کشمیر سے جنگ بندی کی خبریں آ رہی ہیں فائر بندی کی خبریں آ رہی ہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا پریشان تو نہیں ہوئے بھائی اگر کوئی آدمی جو امامت کا مستحق نہ ہو مسلح پہ کھڑا ہو پیچھے سے بڑے مولانا صاحب آ جائیں تو امام کیا کرے گا پیچھے ہٹے گا نا تو جب جیش آئی جو بندی آئی تو وہاں فائر بندی ہونی تھی نہیں ہونی تھی دوستوں نے فائر بندی نہیں کی جیش کے لیے جگہ چھوڑی ہے انشاءاللہ جس جگہ فائر ہو رہا تھا پہلے سے زیادہ ہوگا اور ایسا فائر ہوگا پہلے والے فائر کی آواز جلدی بند ہو جایا کرتی تھی اس کی آواز اسی طرح سے گونجے گی جس طرح سے جیش کی عادت ہے اس کی ایک ایک کاروائی پر دشمن آٹھ آٹھ دن چالیس چالیس دن ماتم کیا کرتے ہیں میں حزب المجاہدین کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی موجودہ قیادت سے کہتا ہوں کہ جس رستے پہ شہداء کا خون گرا ہو اس رستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنا مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا حزب المجاہدین کے شہداء تمہارے لیڈروں نے اگر تمہارے رستے کو چھوڑ دیا ہے رب کعبہ کی قسم جیش محمد تمہارے خون کے قطروں کا حساب چکائے گی حزب المجاہدین کے گرفتار شدہ قیدی خود کو لاوارث نہ سمجھیں انشاءاللہ جیش محمد انہیں چھڑائے گی اور عزت کے ساتھ چھڑائے گی حزب المجاہدین کے شہداء کی ارواح پریشان نہ ہو انشاءاللہ جیش محمد کشمیر میں گرنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ انڈیا کی ظالم حکومت سے لے گی اب میدانوں کے اندر اللہ کے وہ بندے آ چکے ہیں جو دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے جو آگے پیچھے نہیں دیکھا کرتے ہمیں میدان جنگ میں دنیا کے کسی حکمران نے نہیں بلایا ہمارے رب نے بلایا ہے اور رب کی دعوت ہم درمیان میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ اس میدان کا رستہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے انشاءاللہ جس میدان میں آقا کا خون گرا ہے اسی میدانوں میں انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا ہم اسے اپنے لیے سعادت و افتخار کی بات سمجھیں گے ہم کشمیر میں تنخواہ کے لیے نہیں گئے تھے وردی کے لیے نہیں گئے تھے اسٹار لگوانے نہیں گئے تھے نام لینے نہیں گئے تھے کشمیر کو آزاد کرانے وہاں کلمے کے قانون کو اونچا کر کرنے کے لیے گئے تھے جب تک یہ مقصد حل نہیں ہوگا لاشوں کے پشتے لگتے ہیں لگ جائے سر کٹتے ہیں کٹ جائے اللہ کا نام نیچے نہیں ہوگا جہاد بند نہیں ہوگا جو بند کرنے کی کوشش کرے گا خدا اسے جیلوں میں بند کر دے گا